دوسری سند میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن مضمون رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا جبکہ وہ میت تھے میں نے دیکھا کہ آپ کے آنسو عثمان کے رخساروں پر بہہ رہے تھے عبد الرحمن نے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہہ رہی تھیں یا کہا کہ آپ رو رہے تھے حدیث نمبر تین ہزار پینتالیس مسند احمد